السلام علیکم میں Virtual University government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر فورٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے جو انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن کا معاملہ تھا اس کے سلسلے میں ڈسکشن کی ہم نے جو کوڈ یا ایٹریبیوٹ گرامر رولس تھے وہ ڈیولپ کیے لیکن جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ وہی بات جو ایٹریبیوٹ گرامرس میں تھی کہ کچھ ایٹریبیوٹس سنتھسائز ہوتے ہیں کچھ انہیریٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کی خاطر اگر پارسٹری والا معاملہ دیکھا جائے یا پارسنگ کا ہی معاملہ دیکھا جائے تو اگر آپ ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کر رہے ہیں تو کچھ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ آپ کے نوٹس کمپیوٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اگر نیچے چلڈرن نوٹ سے آپ کو کچھ ایٹریبیوٹس درکار ہوں یعنی کہ آپ نے ایٹریبیوٹس سنتھسائز کرنے ہوں تو پھر چونکہ ابھی چلڈرن نوٹ بنے نہیں یعنی کہ وہ پارشری ٹری ابھی وہاں پہ پہنچا نہیں تو اس صورت میں وہ ایٹریبیوٹس ابھی اویلیبل نہیں اب اگر آپ باٹم اپ پارسنگ کریں تو وہاں پہ اس کا الٹ معاملہ ہو جائے گا کہ ٹری جو ہے وہ باٹم اپ فیشن میں بن رہا ہے تو اگر آپ لیف نوٹ سے شروع ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ایٹریبیوٹس بنتے جا رہے ہیں لیکن چانسز ہیں کہ شیورلی یا چانس کی بات کیا کہ پیرنٹ نوٹ جو ہے وہ اگر ابھی نہیں بنا تو آپ کوئی ایٹریبیوٹ انہیریٹ نہیں کر سکتے بلکہ یہ بھی کہ فرض کرے سبلنگ سے آپ نے یاد ہے جب ہم نے باٹم اپ پارس ٹری بنائے تھے اور اس کی رائٹ موسٹ ڈیریویشن کو ریورس میں کیا تھا تو جو ٹری بنتا باٹم اپ ہے لیکن یہ بھی کہ وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے پہلے بننا شروع ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک لیول پہ آپ کو کسی نوڈ جو کہ آپ کا رائٹ سبلنگ فرض کریں بنتا ہے اس سے کوئی ایٹریبیوٹ درکار ہے تو وہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ پارس ٹری کا وہ نوڈ بھی جو سبلنگ نوڈ ہے یعنی کہ بھائی آپ کا جو نوڈ ہے وہ بھی ابھی نہیں بنا تو اس صورت میں بھی آپ اس ایٹریبیوٹ کو ابھی فی الحال استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ نے کسی نوٹ کے ایٹریبیوٹ کو کمپیوٹ کرنا ہے اب ہم نے ایک اسکیم یہ کی تھی کہ کسی طرح یہ ایٹریبیوٹ گرامر رولز جو ہیں اس کو کوئی ایڈ ہاک فیشن میں ہم اپنے یہ جو اسٹریٹجی ہے ڈیولپ کریں اور یہ اسٹریٹجی میں نے آپ کو پہلے یا کس سلسلے میں دکھائی تھی کس طرح ہم نے وہ جو ایکسپریشن کیلکولیٹر بنایا تھا اس میں یہ ہوا کہ ہم نے ایٹریبیوٹس ایسے استعمال کیے جو کہ کمپیوٹ ہو سکتے ہیں یا یہ کہ ہم نے لیٹ سے کوئی کانسٹنٹ یا اس قسم کی لوکل کمپیوٹیشن سے ہی وہ ایٹریبیوٹ کی ویلیو کمپیوٹ کر لی خیر اب جب انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن کی بات آئی تو وہی ایٹریبیوٹ اسکیم ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن پھر وہی مسئلہ سامنے آ گیا کہ کچھ سنتھسائز ہیں کچھ انہیریٹیڈ ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کی خاطر جو ہم نے اسکیم بنائی وہ یہ کہ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ پارسنگ ایکشن جو ہے وہ ایک دفعہ ہو ون پاس میں ہو اور ون پاس میں کسی طرح ہم اپنے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو بھی کمپیوٹ کر پائیں اور اس کی بنا پہ جو بھی ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے وہ کر لیں اس کے سلسلے میں میں نے وہ بیک پیچنگ والی بات شروع کی تھی کہ کس طرح باٹم اپ پارسنگ اگر خاص طور پہ کریں تو کاروائی یہ کی جا سکتی ہے کہ جو ایٹریبیوٹس کمپیوٹیشنلی ابھی نہیں ہم کمپیوٹ کر سکتے کیونکہ وہ میبی سبلنگ کا ہے یا پیرنٹ نوڈ کا ہے تو اس کو ہم ایک لحاظ سے ڈفر کر دیں گے کہ جب یہ ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہمیں ملے گی ہم آ کے واپس اس جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ جو کمپیوٹیشن ہم کر رہے ہیں جو ہمارے کیس میں اب actually three address code generation ہے اس میں آ کے اس کو ہم پیچ کر دیں گے اور جو اسکیم میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی جو کہ ایکچولی کتاب میں یا آپ اور بھی کمپائلرز میں باٹم آف پارسر کمپائلرز جو ہیں جو ون پاس میں کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں گے کہ جو انفارمیشن ڈفر ہو رہی ہے اس کی نوعیت اور وہ کہاں کہاں پہ ڈفر یا پوسٹ پون ہو گئی ہے وہ یاد رکھنے کے لیے آپ ایک سمپل لسٹ اسٹرکچر جو ہے اس کو امپلوائے کر لیں یعنی کہ ہمارے کیس میں فار ایگزامپل جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گو ٹوز ہیں کنڈیشنل یا انکنڈیشنل جو کہ ٹپکلی بولین ایکسپریشنس کی وجہ سے یا انکنڈیشنل کے کیس میں جب اگر آپ کے پاس ایک وائل لوپ ہے فار ایگزامپل تو اس کے جب بالکل باٹم پہ آپ جاتے ہیں تو ایک انکنڈیشنل ٹو واپس ٹرانسفر کرتا ہے کنٹرول جہاں پہ آپ آ کے دوبارہ وہ بولین ایکسپریشن ایویلویٹ کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس ایکچولی جو چیز ہم نے کمپیوٹ کرنی تھی یا ہمیں درکار تھی ایٹریبیوٹ وائز وہ ٹپکلی یہ لیبلس تھے کہ یہ گوٹوز جو ہیں یہ کہاں پہ جائیں گے اور چونکہ ہم باٹم اپ پارٹس میں ابھی وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یعنی کہ جیسے اف دین کنڈیشن دین جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پارسنگ کے حوالے سے دیکھیے ذرا رائٹ right پہ ہے یعنی کہ اگر right hand side of grammar کے دیکھیں تو اس میں ایف ایکسپریشن پہلے آتا ہے اور فزیکلی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی لوکیشن ایکچولی گرامر میں ذرا آگے ہے یعنی کہ اگر آپ اس کی پوزیشن وہ جو ڈالر ون ڈالر ٹو والی بات ہے تو جو ڈالر پوزیشن اسٹیٹمنٹ کی ہے وہ آگے ہے اس کا مطلب یہ کہ پارسنگ کے حوالے سے ٹری جو ہے چونکہ لیفٹ سائڈ سے پہلے بنتا ہے تو ایکسپریشن جو ہے وہ پہلے پارس ہو جائے گا اب اس کی ایٹریبیوٹ کمپٹیشن میں آپ کو یہ جو ایس ہے یہ کیا ہے یہ کہاں تک جائے گا کیونکہ یہ مطلب چھوٹی نہیں اچھی خاصی بڑی کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی کئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی تو اس گوٹو نے یہ جو ای e سے جو دو نکلتے ہیں خاص طور پہ وہ جو ای e کا فالس ایگزٹ ہے اس نے کہاں جانا ہے یہ ابھی آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم کریں گے یہ یا جو ہم نے کاروائی شروع کی تھی کہ یہ جو گوٹو کے ایگزٹس نے کہاں جانا ہے یہ جو لینڈنگ پوائنٹس ہیں یہ جو کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں تو ہم یہ یاد رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو دو اسٹیٹمنٹس ہیں یا ایکچولی اگر وہ ایکسپریشن کمپاؤنڈ ہے یعنی کہ اس میں اینڈ اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں تو وہ کئی ایگزٹس ہوں گے ایکچولی وہ کچھ ایگزٹس وہ ای e کے اندر ہی آئیں گے کیونکہ اگر ای e کو آپ دیکھیں جیسے آپ میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اگر اینڈ ہے دو ایکسپریشنس کا تو اس پہلے ای e کے جو ایگزٹس ہوں گے اس میں سے جو ٹرو ایگزٹ ہے وہ ایکچولی ای ٹو پہ آ جائے گا کیونکہ جب ای ون ٹرو ہے تو جب تک ای ٹو ٹرو نہ ہو دونوں ٹرو ہوں گے تو پھر پورا ایکسپریشن جو ہے وہ ٹرو ہوگا اس کا مطلب یہاں سے جو ٹرو ایگزٹ ہے اس نے ای e ٹو میں آنا ہے لیکن اس کا جو فالس ایگزٹ ہے اس نے بالکل چھلانگ مار کے آگے جانا ہے یعنی کہ وہ اسٹیٹمنٹ اگر ٹرو ہے اس کی جو آگے ایس آ رہی ہے اس ساری چیز کو اسکپ کرنا ہے اسی طرح اگر کوئی ایلس پارٹ ہے تو اس میں سے بھی آگے آپ نے جو ایس ٹو ہے اس کو ایگزٹ کرنا ہے اگر آپ ٹرو پارٹ میں آگے تھے تو اب آپ نے ایلس پارٹ کو اسکپ کرنا ہے پھر یہ کہ اگر یہ ساری چیز ایک اسٹیٹمنٹ بنتی ہے S goes to if statement if expression then statement else بھی لگا لیں تو یہ ایونچولی ریڈیوس ہو کے ایس بن جائے گی اب یہ ایس جو ہے یہ کسی اور ایف کا حصہ ہو سکتی ہے تو یہاں سے پھر ہم نے یہ ایٹریبیوٹس اوپر بھجوانے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ایگزٹ جو ہیں یہ درکار ہوں گے بعد میں پیچ کرنے کے لیے اینی وے یہ انفارملی میں باتیں کر رہا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکسپریشنس کے گوٹوز ہیں انہوں نے کہاں پہ لینڈ کرنا ہے یہ ہم ون پاس پہ نہیں کر سکتے یعنی کہ باٹم اپ ہم جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ کہاں جانا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے تو جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ جو جو اسٹیٹمنٹس گو ٹو کی جن کے لیبلس لینڈنگ پوائنٹ ہمیں نہیں پتا ان کو ہم یاد رکھیں گے پوری اسٹیٹمنٹ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہم نے صرف لیبل لگانے ہیں ہم اس اسٹیٹمنٹ کا انڈیکس یاد کر لیں گے اور یہ چونکہ مختلف ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سرچ کیا کہ ٹرو ایگزٹ کہیں جائے گا فالس ایگزٹ کہیں اور جائے گا لازمی بات ہے یہ اف دینلس کا تو مطلب یہ ہے تو یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے لیے ہم لسٹس بنائیں گے اور یہ لسٹس جو ہیں یہ لٹرلی پروپگیٹ گی کیونکہ اگر ای e کی کوئی لسٹ ہے وہ ہم نے شاید کسی لارجر ای e کا حصہ بنانی ہے اس کو ایونچولی کسی ایس کا حصہ بنانا اینڈ سو آن تو بیک پیچنگ اور یہ جو لسٹنگ لسٹ بنانے لسٹ مینوپولیشن ہے اس کے لیے ہم نے وہ جو تین روٹینس پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھیں وہ آپ کو یاد ہوگی میک لسٹ تھی یا کریٹ لسٹ تھی مرچ تھی جو کہ دو لسٹ کو مرچ کرتی ہے اور تیسری جو بیک پیچ کرتی ہے اب میں نے جو کاروائی شروع کی تھی لاسٹ ٹائم وہ یہ کہ اب ہم جو ہمارے بولین ایکسپریشنس ہیں ان کو فی الحال لے کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کون سی ایگزٹ پوائنٹس یا گو ٹوز ہیں ان کو یاد رکھنا پڑے گا اور بعد میں پیچ کرنا پڑے گا اور پھر ایونچلی جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا یہ لے کے پھر ہم اپنے جو نارمل پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کی طرف چلے جائیں گے دوبارہ اور جو ہم نے کاروائی کرنی ہے وہ یہ کہ باٹم اپ پارٹس کرتے ہوئے ایک گو میں ہم یہ کوڈ جنریٹ کر دیں جس میں یہ سارے گو ٹوز جو ہیں یہ سیٹسفائڈ ہیں اور اس کے بعد میں نے ارض کی تھی کہ ہم کچھ مثالیں کریں گے اور فائنلی جو بات کہ یہ ساری چیز جو ہے آپ کے ذمے آئے گی کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں یا گرامر کے اندر جا کے یہ ایٹریبیوٹ رولس ڈالیں گے سنٹیکس ڈائریکٹ ٹرانسلیشن رولس ڈالیں گے اس میں آپ بیک پیچنگ بھی کریں گے اور اس کی بنا پہ آپ کا کمپائلر جب اس اسٹیج پہ آئے گا تو اس میں سے پھر یہ کوڈ جو ہے intermediate code three address code actually نکلے گا اور آپ اس کو خود مطلب دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم فردر کاروائی کریں گے تو آئیے اب یہ جو ساری بیک پیچنگ اور جو اس کے لیے جو اسکیم ہے اس کے لیے میں آپ کو کوڈ تو پرزینٹ کر دیتا ہوں اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوڈ ایک لحاظ سے بس کوڈ ہے کہ بھئی یہ یہ کرنا ہے اور صرف بولنے سے یا بات کرنے سے شاید آپ کو اتنا نہ پتا چلے کہ یہ وینچری کس کو کیوں کب کیسے پیچ کر رہے ہیں تو فی الحال یہ ہم کرتے ہیں کہ یہ سارا کوڈ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا جس میں آپ کو یہ کافی وضاحت سے پتا چل جائے گا کہ ہم کس چیز کا حساب کہاں کہاں پہ رکھ رہے تھے اور پھر جو بیک پیچنگ تھی وہ کیسے ہوئی تھی اور پھر ایونچلی ایک دو اور مثالوں کے بعد انشاءاللہ یہ ساری کاروائی جو ہے بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی لگے گی اور آپ اس کو بڑے اطمینان سے ایک لحاظ سے دیکھیں امپلیمنٹ اس طرح کریں گے کہ وہ آپ ایک ٹول کو حوالے اس کے حوالے کر دیں گے یہ ایپ کو دے دیں گے یہ یہ پکڑو میری گرامر لے کے اس سے پارسل بناؤ اور اس پارسل کے اندر میرے یہ سارے جو رولز ہیں یہ میری جو سارا کوڈ ہے اس کو بھی ڈال دو اور پھر اس کو چلا دو اور وہ آٹومیٹکلی جب چلے گا آپ اس کو اپنا ایک اپنی لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام دیں گے تو اس سے سارا یہ تھری ایڈریس کوڈ نکلے گا آپ یہ خود دیکھیں گے تو آئیے اب یہ کاروائی جو ہے یہ ہم ذرا تیزی سے مکمل کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ کوڈ ہے میں پریزنٹ کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کی ایک مثال کریں بولین ایکسپریشن کی کاروائی ہم نے شروع کی تھی اور اس میں یہ اینڈ والی بات تھی کہ اگر آپ کے پاس E goes to E one and M E two ہے یاد رہے یہ ایم جو تھا اس کا پرپز جو تھا وہ سمپلی یہ کہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ کواڈ ہوگا جس کے اندر ہم انڈیکس رکھیں گے کسی کواڈ کا اور ایکچولی اس کیس میں وہ کواڈ جو ہے وہ ہوگا ای e ٹو کا پہلا جو تھری ایڈریس کوڈ ہوگا یا تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ اگر ای ون ٹرو ہے تو پورا ایکسپریشن ٹرو نہیں جب تک کہ ای e ٹو بھی ثابت ہو جائے ٹرو نہیں ہے کہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ یہ آخر میں ہے کہ so the target for E one dot true list must be the beginning code of beginning code generated for E two اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ای e ون جو ہے یہ کبھی ذہن میں نہ رکھیے گا کہ اس میں سنگل ایک ایکسپریشن ہے A less than B E one itself بھی ایک کمپلیکس ایکسپریشن ہو سکتا ہے یعنی کہ ای e ون کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اور سے بنا ہوا ہے یہ اینڈ سے بنا ہوا ہے یا اور پتا نہیں اس میں کیا کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ کہ ای e ون کے اندر بھی ایکچولی کئی ایکسپریشنز کی یہ ٹرو لسٹ کے نوٹس جو ہیں یہ بن چکے ہوں گے کیونکہ ہم یہ باٹم اپ پارٹس کر رہے ہیں اور یہ ای e ون بھی کسی ریڈکشن کی وجہ سے بنا ہے یعنی کہ ای ون کے ساتھ ایکچولی ایک نوڈ نہیں اس کے ساتھ ایک پوری لسٹ ہوگی اور وہ تمام کی تمام جو ٹرو اس کی تھی یعنی کہ ای ون کی کنڈیشن میں جتنے جتنے ٹرو ٹرو ایگزٹس تھے تھے یا گو ٹوز وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو ای e ٹو پہ آنا پڑے گا اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ای e ون میں ٹرو کیا کیا ہو سکتے ہیں وہاں پہ دیکھیے کہ اگر ای e ون دو کنڈیشنز کو اور کر کے بنی تھی تو اس میں سے پہلی ہی جو ہے کنڈیشن اس کا ہی ٹرو ایگزٹ جو ہے وہ کافی ہوگا کیونکہ اور کی کنڈیشن میں اگر ایکسپریشن کا ایک حصہ ٹرو ہے تو سارا ایکسپریشن ٹرو ہے یعنی کہ وہاں پہ ملٹیپل گو ٹوز ہوں گے کنڈیشنل جو ٹرو پہ آپ کو کیری کرنے ہوں گے اور یہاں پہ بات اب یہ ہو رہی ہے کہ جو ای e ون کی ٹرو لسٹ جو بھی نیچے سے بن کے آئی ہے ذرا ذہن میں رکھیے باٹم آف پارسنگ میں کہ ای e ون کے ساتھ یہ ایک ایٹریبیوٹ ٹرو لسٹ لگ چکا ہے اس لسٹ میں نوٹس ہیں اور یہ وہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں جن کے گو ٹوز ابھی ان کے اندر وہ ٹارگیٹ نہیں ہے ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ابھی بھی نہیں ہمیں پتا کہ یہ کہاں جائیں گے تو ہم یہ کریں گے کہ ای ون ٹرو لسٹ کو ہم اس ٹارگیٹ جو ہے اس کا فی الحال ہم ای ٹو سیٹ کر دیں گے اور یہ ایونچولی پھر آگے جا کے اس نے وہ ایس اسٹیٹمنٹ پہ جانا ہوگا جو کہ جیسے اگر اف ہے تو اس کے بعد یا وائل ہے اس کے بعد آ رہی ہے so anyways the target for E one dot true list must be the beginning of the code generated for E two اور وہ جو ہے بائی دا وے اب ہم کیسے ڈالیں گے وہ میں نے اب یہ ہائی لائٹ کر کے دکھایا ہے کہ یہ جو ایم ڈاٹ کواڈ ہے اس کا اگر آپ دیکھیں کہ جب باٹم اپ پارٹس میں یہ ای e ٹو سے پہلے ریڈیوس ہوگا یعنی کہ ایم جو ہے یہ پہلے ہوگا ایم جب ریڈیوس ہوا M goes to epsilon actually epsilon سے واپس ایم جب بنا تو اس میں جو سیمیٹک ایکشن ہم نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو کرنٹ کواڈ ہے یا ایکچولی جو نیکسٹ کواڈ جنریٹ ہونا ہے اس کا انڈیکس یاد کر لو تو یہ back patch E one true list کو آپ ذرا اس طرح دیکھیے کہ ایم ڈاٹ کوڈ میں ایک انڈیکس ہے اس کوڈ اس اس کوڈروپل کا یا تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ کا جو کہ ای e ٹو کی پہلی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو کیا آپ کو سم لگ رہا ہے کہ یہ واقعی بات صحیح ہے کہ ای ون ٹرو لسٹ کے جتنے نوٹس ہیں وہ سارے کے سارے ای e ٹو کی پہلی اسٹیٹمنٹ کو پوائنٹ کریں اور یہ ایگزیکٹلی exactly یہ بیک پیچ کرے گا اب ٹرو لسٹ کے اندر بے شک جتنے مرضی نوٹ ہوں وہ سارے گوٹوز جو ہیں وہ ای e ٹو کو اپوائنٹ کریں گے اسی طرح ای ڈاٹ ٹرو لسٹ جو ہے اگلی اسٹیٹمنٹ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر E two dot true list کو میں رکھ رہا ہوں کہ جو ای ٹو سے ٹرو لسٹ ایونچولی بنے گی وہ ای e کا حصہ بن جائے گی کیونکہ ای ٹو کی جو ٹرو لسٹ ہے اس نے پھر آگے وہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہاں پہ جانا ہے اب جو فالس لسٹ ہے اس کی کاروائی بھی دیکھ لیجئے یہ جو آخر میں ہے کہ merge E one dot false list comma E two dot false list کہ ای e ون اگر فالس ہے تو ایکچولی پوری اسٹیٹمنٹ فالس ہے اب ای e ٹو کو بھی اگر آپ نے ایویلویٹ کر لیا ہے اس میں بھی فالس ساری چیزیں آ گئی ہیں تو وہ ساری لسٹ جو ہے اس کو فی الحال ہم مرچ کر دیں گے کیونکہ اس کا ہم بعد میں اس کو پیچ کریں گے اور یہ مرچ لسٹ دیکھیے ہم کس میں ڈال رہے ہیں ای e کی فالس لسٹ ایٹریبیوٹ میں یعنی کہ یہ اوپر پروپگیٹ ہو جائے گی جب یہ رول جو ہے اپلائی ہوگا ریورس میں اور یہ ایٹریبیوٹ اوپر کیری ہوگا اور بعد میں یہ والی لسٹ دیکھیے کس طرح یہ دو لسٹوں کو مرج کرنے سے اب ایک لارجر لسٹ بن کے اوپر جا رہی ہے اور یہ ایونچلی بعد میں پیچ ہو جائے گی the target obtain using the marker یہ جو بات ابھی میں نے دکھائی تھی کہ یہ مارکر نان ٹرمینل ایم سے آپ کو ملتا ہے یہ جو ای ون ٹرو لسٹ کو ہم کرتے ہیں اور اب اگر آگے کاروائی ہم چلائیں کہ یہ جو ایم ڈاٹ کوڈ تھا it records the number of the first statement E two dot code اب یہ ای e ٹو جو بھی کوڈ اس کا جنریٹ ہوگا اس جو بھی اس کو نمبر اسائن ہوگا وہ ہم نے ایم کوڈ میں یاد کر لیا ہے وہ یہاں پہ ہمیں لے کے آئے گا البتہ جب ہم اور پہ جائیں گے یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا ریورس ہو جائے گا کہ جو if E one is false تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری اسٹیٹمنٹ فالس ہوگی کیونکہ یہ اور ہے اس کی خاطر اب آپ کو ای e ٹو کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ need to to test E also اس کا مطلب ہے کہ ای e ون کی جو فالس لسٹ ہے کہ اگر ای ون فالس ہے تو اب یہاں سے ہم کہاں پہ جائیں ایکچولی پوری ایکسپریشن کو اسکپ نہ کریں بلکہ یہ کہ ہم ای e ٹو پہ آئیں اب یہ ای e ٹو جو ہے یہ کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے وہ ہمارے لیے اب یہ ایم کوڈ جو ہے یہ کر رہا ہے کہ جب یہ ایم ریڈیوس ہوا تھا ایم ٹو ایپسلون رول جو ہے ریورس میں لگا تھا تو اس نے جو بھی نیکسٹ کوارڈ کا انڈیکس بننا ہے وہ اس نے یاد کر لیا تھا اور شیورلی اس کے بعد جب ای ٹو ریڈیوس ہوگا تو اس کے لیے جتنا کوڈ جنریٹ ہوا ہوگا اس میں جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کا انڈیکس جو ہے وہ پرسائسلی وہ ہے جو کہ ایم ڈاٹ کوڈ نے ریکارڈ کر لیا ہے اور یہ ہم دیکھیں بیک پیچ کر رہے ہیں البتہ جو ٹرو لسٹ ہے وہ اگر ای ون ٹرو ہے یا ای ٹو ٹرو ہے دونوں کے کیسز میں ہم اس کو مرج کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں کے ایگزٹ جو ہیں وہ مرج ہو جائیں گے اور اگر وہ دونوں فالس ہیں تو پھر ہم یہ ای ڈاٹ فالس لسٹ کو E two dot false list کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں فالس ہو گئے تو اس کا یا یہ کہ ای ون فالس ہے اور ای e ٹو بھی فالس ہے تو جو بھی ای e ٹو کی فالس لسٹ ہے اس کے جو گوٹوز ہیں وہ E false no E dot false list کے بھی گوٹوز بن جائیں گے ایونچلی اور یا یہ کہ ہم یہ ایٹریبیوٹ اوپر بھجوا رہے ہیں کہ اس لسٹ کو بعد میں پیچ کر دینا اب یہ وہ کاروائی ہے کہ بھئی ہم نے لسٹ کے اوپر کن کن چیزوں کو یاد رکھنا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا مثال سامنے آئے گی تو یہ کافی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس کو کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں اب بولین ایکسپریشن جو گرامر تھی اس کے اندر وہ کچھ اور اسٹیٹمنٹس ہیں ناٹ ہے نگیشن ہے پرنتھسیز ہے ٹرو فالس ہے تو آئیے آپ جلدی سے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی ایکچوئل مثال کریں گے جس میں ہم ایک ایکسپریشن لے کے اس کو جب یہ باٹم اپ پارٹس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہماری بیک پیچنگ مرجنگ اور یہ کوڈ جنریشن جو ہے یہ کیسے ہو رہا ہے ای ناٹ ای ون اس کیس میں سمپلی دیکھیے ریورس ہو گیا کہ ای e کی جو ڈاٹ ٹرو لسٹ میں ہم ای e ون کی فالس لسٹ ڈال دیتے ہیں اور فالس لسٹ کے اندر ای e کی ٹرو لسٹ ڈال دیتے ہیں یعنی کہ ایک لحاظ سے اس کو ہم ناٹ کے ذریعے ریورس کر دیتے ہیں یعنی کہ ٹرو میں فالس فالس میں ٹرو اور یہ وہی بات کہ ہم یہ لسٹ جو ہے اس کو ہم پروپیگیٹ کریں تاکہ جب یہ گرامر رول اپلائی ہو تو یہ جو لسٹ میں ہم نے نوٹس رکھے ہوئے تھے یہ لسٹ ایکچولی کہیں گم نہ ہو جائے کیونکہ دیکھیے ہم نے یہ ایٹریبیوٹس کیری بھی کرنے ہیں ہم ان کو کہیں علیحدہ سٹور نہیں کر رہے ہم ایک لحاظ سے یاد ہے وہی پارٹس ٹیک جو ہے اسی کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ڈال رہے ہیں اور یہ ہم نے شروع میں کاروائی کی تھی کہ وہ جو سٹیک ہے ایکچولی ہمارے لیے کئی اور چیزوں کے لیے ایک قسم کا ویئر ہاؤس بن جاتا ہے کہ اس میں ہم چیزیں رکھواتے جاتے ہیں پہلے ہم نے وہ ڈی ایف اے خیر پہلی بات تو وہ اس میں وہ سمبلس کی تھی پھر ہم نے ڈی ایف اے کی اسٹیٹس بیچ میں رکھوانی شروع کر دی اور پھر ایٹریبیوٹ گرامرس کے حوالے سے ہم نے یہ ایٹریبیوٹس رکھوانے شروع کر دیے اور ایٹریبیوٹ اس طرح کیا کہ ہر سمبل کے ساتھ ایک لحاظ سے ایک آبجیکٹ ایسوسیٹ کر دیا جس میں یہ کلیکشن آف ایٹریبیوٹس ہے ایکچولی اس لیے میں یہ ڈاٹ نوٹیشن کو اگر کہوں کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے اس کے یہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس ایکچولی کلیکٹولی کیری ہو رہے ہیں ایز وی پارس اپورڈ دہرانے والی بات کے ٹرو لسٹ کے اندر میں نے ای ون فالس لسٹ کو ڈالا ہے لیکن پھر وہی بات کہ ذہن میں یہ رکھیے کہ میں پارسنگ کے دوران یہ ایٹریبیوٹس کو اوپر بھجوا رہا ہوں کیونکہ جب یہ نوڈ ریڈیوس ہو گیا تو یہ ای e ون جو ہے یہ اسٹیک میں غائب ہو جائے گا وہ تو پاپ ہو جائے گا تو یہ جو فالس لسٹ ہیں اور ٹرو لسٹ ہیں ان کے نوڈز یا ان کے پوائنٹرز جو ہیں یہ میں نے بھجوانے ہیں کہ بھائی اوپر جا کے یہ پیچ ہوں گے تو اس لیے یہ ایٹریبیوٹس میں اسائن کر رہا ہوں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بس ٹھیک ہے اس کو ڈراپ کر دو آگے پرنتھسائز ایکسپریشن یہاں پہ سمپلی کہ جو ٹرو لسٹ ای ون کی ہے اس کو میں نے ای ڈاٹ ٹرو لسٹ میں یہ سنتھسائز ایٹریبیوٹ ہے اسی طرح ای ون فالس لسٹ جو ہے اس کو میں نے ای e کی فالس لسٹ میں لگا دیا تاکہ جب یہ اوپر جائے تو یہ لسٹ جو ہیں یہ اویلیبل ہیں اس کے بعد فائنلی اگر ہم ان دونوں کو دیکھ کے جو اصل کاروائی تھی جس سے پھر ایونچلی یہ ایکسپریشنز بنتے ہیں وہ یہ کہ ٹپکلی آپ کے پاس بولین آپریٹر ہوتا ہے بائنری جس میں آپ دو ایکسپریشنز کو یا اب اب ہم بالکل نیچے آ چکے ہیں جہاں پہ لیٹ سے دو آئیڈینٹیفائرس ہیں یہاں یہ میں کہتا چلوں کہ یہ آئیڈینٹیفائرس کی جگہ یہاں پہ رے ریفرنسز بھی ہو سکتے ہیں پر ہیوس پروسیجر کال بھی ہو سکتی ہے ریگارڈ لیس کے اب ای e نہیں ہے رائٹ right سائڈ پہ اب ای e نہیں نظر آ رہا کوئی اور چیزیں ہیں ٹرمینلس ہیں یا ریلیشنل آپریٹرز ہیں اس کیس میں اب جو آپ کاروائی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرو لسٹ ہے یہ اب میں نے ای e کے ایٹریبیوٹس پہلی دفعہ بنائے اور اس میں دیکھیے میں نے کیا کیا کہ میک لسٹ کے اندر یعنی کہ ایک نئی لسٹ بنوائی اور اس میں جو نیکسٹ کوڈ اب جنریٹ ہونا ہے یعنی کہ اس کوڈ کا انڈیکس جو ابھی بنے گا جس کے اندر کوڈ آئے گا اور وہ ایکچولی کوڈ ابھی آ رہا ہے یہ اگلی جو امٹ اسٹیٹمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہی آپ وہ نیکسٹ نیکسٹ کوڈ کوڈ اور پلس ون کو جنریٹ کریں گی تو ان کو جنریٹ کرنے سے پہلے میں جو اگلا کوارڈ کا انڈیکس ہے وہ میں دیکھیے ایک لسٹ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس میں سے جو ٹرو لسٹ ہے اس میں دیکھیے نیکسٹ کوارڈ کو کر رہا ہوں اور جو فالس لسٹ ہے اس کو میں نیکسٹ پلس ون کر رہا ہوں ان دونوں کو دیکھ کے اب ذرا یہ امٹ اسٹیٹمنٹس کو دیکھیے یہ اب فزیکلی یہاں پہ اب میں نے جین کی بجائے اب دوبارہ وہ امٹ کی طرف چلا گیا ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یا میں آپ سرچ کیا تھا کہ یہاں پہ اب لٹرلی یہ سی کوڈ ہے مطلب اس میں تھوڑے سے آپ کامرس اور دو تین اور چیزیں لگائیں یہ سی پلس پلس کوڈ ہے اور ایگزیکٹلی آپ اسی طرح اپنی جو یا گرامر ہے اس میں یہ ڈال دیں گے تھوڑی سی ویریشن کی کے ساتھ فار ایگزامپل یہ کہ اس میں یہ جو اف ہے یہاں پہ میں نے اسٹرنگ اف لکھ دیا ہے یہاں پہ میں بے شک آپ اف کا کوئی آپ کوڈ بھجوا دیں امٹ جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ آپ اف جو آپ کوڈ ہے یا کمپیئر یا جو بھی آپ آپ کوڈ استعمال کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لگے گا آئی ڈی ون جو ہے یہاں پہ سمبل ٹیبل سے آپ لک اپ کر کے اس کا جو ایکچوئل آئیڈینٹیفائر ہے یا اس کا جو ریفرنس ہے اس آئیڈینٹیفائر کے لیے وہ یہاں پہ لگا دیں گے ریلیشنل آپ جو ہے یہاں پہ فزیکلی وہ less than greater than greater than equal to جو بھی ہے وہ ایکچولی یہاں پہ آ جائے گا اور پھر آئی ڈی ٹو اور پھر یہ گو ٹو تو یہ وہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ جنریٹ ہوگی لیکن اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی بات ہے کہ چونکہ یہ تھری ایڈریس کوڈ ہے اس کو اس کو اگر ارے آف کوڈ میں ڈال گے جب تو یہ ایک لوکیشن پہ جائے گا وہ ارے لوکیشن جو ہے وہ ہم نے اوپر ای ڈاٹ ٹرو لسٹ میں اب یاد کر لی ہے اور یہ دیکھیے کہ یہ گوٹو کے آگے میں نے صرف ہائیفن لگا دیا یعنی کہ یہ ابھی ہمیں پتا نہیں کہ جانا کہاں پہ ہے کیونکہ یہ اس اسٹیج کے اوپر واقعی بالکل نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے یہ تو سارا ایکسپریشن جو ہے جب ہو جائے گا اگر وہ اف کا حصہ ہے تو وہ دین پارٹ جب ہینڈل ہو جائے گا یا ادھر آپ پہنچیں گے تب جا کے پتا چلے گا ابھی تو نہیں پتا تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ یہ کوڈ جو جنریٹ کرتے ہیں اس میں یہ گو ٹو کا جو لیبل ہے کہ کہاں جانا ہے اس کو ہم ان اے سینس بلینک چھوڑ رہے ہیں پوسٹ پون کر رہے ہیں اور اسی کو ہم بعد میں آ کے پیچ کریں گے اسی طرح یہ جو گو ٹو ہے جو فالس ایکزٹ ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر اف ریلیشنل آپ ٹرو ہو جائے یعنی کہ ایف کے بعد یہ I I D D one two true ہے پھر تو آپ چلے گئے ٹرو والے حصے پہ اگر یہ فالس ہے تو پھر آپ نے انکنڈیشنلی اسکپ کرنا ہے جو آگے ٹرو اسٹیٹمنٹ جو ہینڈل ہونی تھی اس کو آپ نے اسکپ کرنا ہے اب اس گو ٹو میں پھر وہی بات کہ لیول اس کا مسنگ ہے ہمیں نہیں پتا کہاں جانا ہے کیونکہ ابھی تو وہ اسٹیٹمنٹ کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ بعد میں یا یہ کہ ایکچولی یہ ایکسپریشن ایکسپریشن ایک لارجر کا حصہ ہے پھر بھی نہیں ہمیں پتا تو اس کا جو کوڈ ایڈریس ہے وہ کیا ہے نیکسٹ کوارڈ پلس ون کیونکہ جو اف والا ہے اس نے اگر ایک انڈیکس لیٹ سے آئی پہ کوارڈ اس کا جا کے لوڈ ہو گیا رے میں تو یہ گوٹو جو ہے یہ آئی پلس ون پہ ہے تو اب آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے یہ ٹرو لسٹ اور فالس لسٹ جو ہیں ان کے اندر جو کوارڈس ہیں وہ کن کو ریفر کر رہے ہیں اور آپ کو شیورلی اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو گوٹو کے لیبلس ہیں یہ واقعی نہیں ہمیں پتا یہ ہمیں بعد میں لگانے پڑیں گے اور لگانے کی خاطر ہم یہ جو کاروائی کر رہے ہیں کہ یہ یاد رکھ لو کہ یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں گو ٹوز ابھی انسپیسیفائڈ ہیں اور ان کو ہم بعد میں پیچ کریں گے اور یہ پیچنگ جو ہے یہ ٹرو لسٹ کو جب ہم بیک پیچ کریں گے یا فالس لسٹ کو تب یہ ہو جائے گی لیکن ابھی دیکھیے میں بیک پیچ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ابھی بھی نہیں پتا یہ تو ای e اوپر جا کے جب کہیں فائنلی ای e سے آپ آگے چلیں گے تو تب یہ بات بنے گی اب جہاں تک ای گوز ٹو ٹرو یعنی کہ آپ ایکسپریشن سمپلی ٹرو ہے جیسے کہ آپ کر سکتے ہیں وائل ٹرو مطلب وائل کی کنڈیشن جو ہے سمپلی ٹرو ہے تو ای ڈاٹ ٹرو لسٹ جو ہے وہ نیکسٹ کوارڈ کی ہے وہ انکنڈیشنل گو ٹو ہے کہ بس ادھر چلے جاؤ اس کو میں نے یاد رکھ لیا اور گو ٹو میں نے ٹھیک ہے جنریٹ کر دیا اسی طرح ای e اگر فالس ہے تو اس کو میں نے فالس لسٹ میں رکھ لیا اور گو ٹو جو ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا اب اب دیکھیے یہاں پہ آپ کہیں گے کہ وہ اس کی ٹرو لسٹ کا کیا بنے گا ٹھیک ہے وہ نل ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو آپ کو بعد میں پیچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ایم ٹی لسٹ ہو جائے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایکچولی اس کو ہمیں فالس لسٹ کو بھی انیشلائز نل سے کر دینا چاہیے وہ ٹھیک ہے وہ پروگرامنگ میں اب آپ کے ذمے میں یہ باتیں لگا دوں گا ایم گوز ٹو ایپسلون جو تھا یہ شروع میں بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن اب دوبارہ دیکھ لیجیے کہ جب ایم گوز ٹو ایپسلون یہ رول پروڈکشن ہم استعمال کرتے ہیں ایکچولی ایپسلون کو ریپلیس کرتے ہیں ایم سے یعنی کہ نتھنگ کو تو اس کے ساتھ جو رول فائر ہوتا ہے پارسر کی وہ bottom up bottom up action میں ریڈکشن کا وہ جو حصہ ہے اس میں یہ کہ ایم کا ایک ایٹریبیوٹ کوارڈ ہے جس میں ہم جو بھی اگلا کوارڈ آئے گا اس کا انڈیکس ہم یاد رکھ لیتے ہیں اور یہی پھر وہ بیک پیچنگ میں استعمال ہوتا ہے اب یہ وہ نارمل بولین ایکسپریشن رولز ہیں جو کہ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں استعمال کر چکے ہیں ہم نے اس کو کئی دفعہ ایگزامپلس میں بھی استعمال کیا ہے یا اور جو جتنی ہماری کاروائی رہی ہے تو ایک لحاظ سے اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایویلویشن کیسے ہوگی اب یہ جو ساری اسکیم ہے اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آئیے ایک ذرا ایکسٹینڈڈ سی مثال ہم کرتے ہیں اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلائیں گے جس میں یہ جو ساری ریکارڈنگ ہے ان گوٹوز کی جن کے لیولز ابھی اویلیبل نہیں ہیں پھر بعد میں بیک پیچنگ اور پارسنگ کے حوالے سے کس آرڈر میں پارسنگ ہو رہی ہے وہ ساری کاروائی دیکھیں اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ جو ساری چیز ہے اس کی وضاحت بالکل ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوڈنگ جو ہے یہ ون پاس میں کوڈ جنریٹ کرنا یہ اسکیم ایونچولی کیسے کام کر رہی ہے اور یوزنگ ویری سمپل اسٹریٹجی یہ بھی نہیں کہ ہم نے کوئی لمبا چوڑا الگریدم ہے سمپل لنک لسٹ ہیں اس کے اندر ہم نے چیزوں کو ریکارڈ کیا ہوا اس کے نوٹس میں جا کے ہم انفارمیشن ایڈ کر دیتے ہیں یا ایکچولی اس میں انفارمیشن کے لیے ہم نے پوائنٹرز رکھے ہوتے ہیں کہ فلانے فلانے کوڈ میں جا کے ہم نے یہ چیز لوڈ کرنی ہے تو پروسیسنگ وائز اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں جسے آپ کہیں کہ ہوئے ہوئے اس سے تو میرا پارسل بہت آہستہ ہو جائے گا اس میں اتنے complex data structures and so on rather straightforward تو آئیے یہ مثال اب ہم کرتے ہیں مثال یہ کہ کنسیڈر دا بولین ایکسپریشن یہ اب کمپاؤنڈ ہے اے لیس لیس لیس لیس دین دین دین دین بی اور C D and E E E F یہ وہ پورا کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ uh, جو بولین ایکسپریشن کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور یہ بات کہ اینڈ پارٹ جو ہے اس کی پریسیڈنس ہوتی ہے اور پہ یعنی کہ اگر میں پرنتھسیز لگاؤں تو یہ actually A less than B اور پرنتھسیز میں C less than D and E less than F close parentheses یہ اس آرڈر میں پارس ہوگا میں فی الحال وہ یہ نہیں اس پہ دکھا رہا ایکسپلسٹلی لیکن نون فیکٹ کہ بھائی پریسیڈنس کے حوالے سے ایسا ہی ہوتا ہے and we carry out bottom of parts of this thing تو اب آئیے یہ پارسنگ شروع کرتے ہیں اچھا اب اس کیس میں جو سب سے پہلے اگر میں واپس آپ کو لے کے آؤں کہ اس میں سب سے پہلے ہے اے لیس دین بی اب یہ ایک سمپل سا ایکسپریشن ہے یہ سب سے پہلے پارسنگ باٹم آف پارسنگ کے حوالے سے یہ اے لیس دین بی جو ہے یہ پہلے ریڈیوس ہوگا یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اے جو ہے آئی ڈی بنے گا پھر لیس دین اور پھر بی آئی ڈی بنے گا پھر آئی ڈی لیس دین آئی ڈی جو ہے یہ وہی ریلیشنل آف والی بات کہ اے ریلیشنل یا I D relational of I D یہ ریڈکشن ہوگی ای e میں اور اس کے نتیجے میں جو کوڈ آئے گا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور میں اسیوم کر رہا ہوں کہ ارے لوکیشن کوڈروپل ٹیبلز میں ہنڈریڈ ہے جو کہ اویلیبل تھی جہاں پہ آ کے یہ جنریٹ ہوا تو یہ جو ہنڈریڈ کولن شروع میں ہے یہ ایکچولی اس کا ایک انڈیکس ہے اور یہ انکریمنٹلی ون ون بائی یہ انکریمنٹ ہوگا لیکن اگر آپ وہ رول جو ابھی ہم نے کور کیا تھا کہ E goes to to I I D D one relational of اس کیس میں وہ کیا تھا دو لسٹیں بنی تھیں اور ساتھ اس کے وہ امٹ دو تھے جس میں ایک کنڈیشن کنڈیشنل گو ٹو تھا اور دوسرا انکنڈیشنل گو ٹو تھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو کوڈروپلز اس کیس میں جنریٹ ہوں گے لیکن اب چونکہ وہ گرامر رولس میں یا سنٹیکس ڈائریکٹڈ میں ہمارے ساتھ وہ لسٹ کا بھی معاملہ ہے تو وہ بھی ساتھ بن رہی ہیں اب اس کا بھی ہم نے حساب رکھنا ہے البتہ یہ کہ یہ کوڈ دو ہیں یہ ٹھیک ہے جنریٹ ہو گئے اس میں کوئی ایسا میجک نہیں ہے اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی وجہ میں دوبارہ ریکال کر لیں اگر یہ ذہن میں بات نہیں ابھی آئی کہ E I D one relational of I D two جو تھا اس میں ہم نے ٹرو لسٹ اور فالس لسٹ میں نیکسٹ کوڈ اور نیکسٹ کوڈ ون ریکارڈ کیے تھے اور امٹ یہ جو امٹ دو ہیں انہی کی بنا پہ یہ اف لیس دین گو ٹو اور پھر گو ٹو کنڈیشنل اور انکنڈیشنل جنریٹ ہوئے تھے اب ہم آگے چلیں اگر یا ان کو دوبارہ نظر ایک دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ دو امٹ سے آپ کا وہ اف دین جو اف گو ٹو اور پھر go to unconditional generate ہوا لیکن پھر وہی بات کہ یہ ٹرو لسٹ اور فالس لسٹ جو ہیں یہ یاد رکھیے کہ اس میں ایگزیکٹلی exactly ہم نے کیا کیا ہے نیکسٹ کوڈ اور نیکسٹ کوڈ پلس ون یعنی کہ ہنڈریڈ اور ہنڈریڈ اینڈ ون یہ دو نمبر جو ہیں یہ ہم نے دو لسٹ میں ریکارڈ کر لیے ہیں اس کے لسٹ نوٹس میں اب ویو دس ٹری وہاں پہ اب آپ کو اس حوالے سے کہ بھی جب باٹم اپ ہم کر رہے ہیں تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ ٹری جب بن رہا ہے بے شک ایکسپلسٹ ہو بے شک امپلسٹ ہو تو کس طرح یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ جنریٹ ہو رہے ہیں کمپیوٹ ہو رہے ہیں اور پھر اوپر کی جانب پروپوگیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایونچولی آپ نے روٹ کی جانب جانا ہے وہ ایسے کہ اے لیس دین بی جو ہے اس کو میں سب سے پہلے ریڈیوس کرتا ہوں ای e میں میں نے یہاں پہ وہ I D one relation of I D two نہیں دکھایا میں نے سمپلی یہ دکھا دیا کہ بھائی یہ ریڈیوس ہوا ای e میں لیکن اب میں بجائے سمپلی اس ای e نوٹ کو یہاں پہ بناؤں میں ایکچولی اسٹری میں جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ نوٹس میں دکھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیے کہ ای ڈاٹ ٹو جو ہے یہ actually E dot true list represent کرا ہے یہ میں نے جگہ سیو کرنے کے لیے ڈاٹ ٹی اور ڈاٹ ایف استعمال کیا ہے کہ ای ڈاٹ ٹو ٹی جو ہے اس میں اب ٹرو لسٹ کا پوائنٹر ریکارڈ ہوا لیکن اس لسٹ میں دیکھیے ابھی چونکہ ہم نے میک لسٹ کیا ہے تو ایک نوڈ ہے اور اس نوڈ کے اندر کیا چیز ہے اس کوڈروپل کا ایڈریس ہے جو کہ 100 ہے اسی طرح ای ڈاٹ فالس میں لسٹ جو ہے وہ اس میں کوڈروپل ایڈریس 101 ہے تو یہ سب سے پہلے ہوا لیکن ای e کے یہ ایٹریبیوٹس یعنی کہ ای e یہ ریڈکشن ہوئی کہ اے لیس دین بی جو ہے یہ ای e پہ ریڈیوس ہوا لیکن ساتھ یہ دونوں ایٹریبیوٹس بھی کمپیوٹ ہو گئے اور چونکہ یہ سنتھسائزڈ ہیں یعنی کہ اس کے لیے آپ کو کوئی انہیریٹنس کی کوئی ضرورت نہیں اوپر سے تو آپ نے کچھ نہیں لیا یہ تو سمپلی آپ نے میک لسٹ کو کال کیا اس نے آپ کو لسٹ بنا کے یہ دے دی اب اس کو لے کے آگے چلے اب کیا ہوگا اب the marker non terminal M in the production یہ ای e ون اور ایم ای ٹو اب چونکہ اور آ رہا ہے تو اس میں اب نیکسٹ جو ریڈکشن ایکچولی ہوگی یہ مارکر مناؤن ٹربل سے ہوگی it the of next code which is at this time one two کیونکہ دیکھیے one one one hundred generate ہو چکے ہیں اور نیکسٹ کوڈ جو اب ہوگا وہ ون او ٹو ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ایم ریڈیوس ہوگا ای e ٹو سے ریڈکشن سے پہلے تو اس میں یہ چیز ریکارڈ ہوگی تو وہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اب میں دیکھیے ایپسلان میں ان پٹ میں تو ہے ہی نہیں ہے وہ تو جیسے کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے ایم ٹی بھی نہیں اس کو آپ کہتے وہ تو ایک جیسے پرزینٹ ہی نہیں ہے تو ایک نان پرزینٹ ورلڈ سے یہ چیز ایک بن جاتی ہے اور اس میں اب میں ایم ڈاٹ کیو جو اس کا ایٹریبیوٹ کوڈ کو اگین میں نے ریویٹ کر دیا ہے اس میں میں یہ دیکھیں لسٹ نہیں سنگل ایک نمبر یاد کر رہا ہوں کہ M dot Q is equal to next code یہ لسٹ نہیں میں نے بنائی اس میں کیا ہے ون ہنڈریڈ اور ون ہنڈریڈ ون پوزیشن تو یوز ہو چکی ہیں نیکسٹ جو یوز ہوگی اور وہ کیوں ہوگی وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں ایکسپریشن آ رہا ہے وہ ون اور ٹو ہے تو اس میں میں نے یہ یاد کر لی اب آگے چلے the reduction of C less than D to E generates two quadruples اب وہی بات کہ جو گرامر میں یا ان پٹ اسٹرنگ میں اگلا جو ایکسپریشن یا اگلی جو ریڈکشن ہوگی باٹم آف پارٹس کے حوالے سے وہ یہ سی لیس دین ڈی کی ہوگی اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے یہ دو کوڈ جنریٹ ہوئے if less than go to blank ابھی بھی نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے ون او تھری جو ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کیا وہ انکنڈیشنل گو ٹو ہے لیکن دیکھیے دو باتیں ایک یہ کہ یہ دونوں گو ٹوز اور اس سے پہلے والے گو ٹوز بھی ہنڈریڈ اور ہنڈریڈ ون والے بھی ان کا بھی نہیں ہمیں پتا ان کا بھی نہیں پتا ایم ڈاٹ کوڈ میں ہم نے ون اور ٹو اب یاد کر لیا ہے کہ یہ جو اگلا اور کے بعد ایکسپریشن آ رہا ہے اس کی جو اسٹارٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے تھری ایڈریس کوڈ وہ ون اور ٹو سے شروع ہو رہی ہے اور یہ ون اور تھری کے بعد آگے کہاں تک جائے گی یہ ابھی بعد کی بات ہے لیکن فی الحال اتنا پتا چل گیا کہ اور کے بعد جو بھی ایکسپریشن ہے جتنا مرضی ہے اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ ون اور ٹو پہ ہے تو یہاں پہ یہ ہم نے یاد کر لیا یہ کوڈ بھی جنریٹ کر لیا اور اس پہ نہ پہ اگر میں اب اس کو باٹم آف پارٹس کے حوالے سے دیکھوں تو یہ فی الحال ریڈکشن ہوئی ہے ابھی یہ اور والی نہیں ہوگی اور ابھی جب تک یہ اینڈ نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں ہوگی یہاں پہ اب کیا ہوا کہ اس ای e، یہ جو سی لیس دین ڈی کی بنا پہ بنتا ہے اس کے میں نے جو ٹرو اور فالس لسٹ ایٹریبیوٹس تھے اس میں دو نئی لسٹیں بنائی جس میں اب کیا ہے ون او ٹو اور ون او تھری کیونکہ یہ اس کے وہ اف کنڈیشنل اور انکنڈیشنل گو ٹوز جو ہیں ان اسٹیٹمنٹس کے یہ انڈیسیز ہیں آگے چلیں the marker non terminal M in the production E one and M اب آگے ہم نے اینڈ کو ریکارڈ کرنا ہے اب چونکہ ان پٹ میں واقع ہی آگے ای e ٹو کو ہم کریں گے تو اب ہم ایک لحاظ سے یہ ایم جو ریڈکشن ہے یہ ہوگی یہاں پہ میں نے ایک لحاظ سے اس کو لے کے گرامر کو میں نے وہ سارا جو bottom up parse table L A L R یا ایل آر ون ٹیبل میں نے نہیں بنایا لیکن یو کین اسیوم کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے یہ سمپل uh, جو top down rightmost derivation ہے اس کو میں ریورس میں کر رہا ہوں یہ بے شک آپ کنفرم کر لیجئے تو ایم جب ریڈیوس ہوگا ایم گوز ٹو ایپسلان سے تو اس میں نیکسٹ کوڈ جو جنریٹ ہوگا یعنی کہ یہاں پہ جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی یہ اس کا انڈیکس ہے ون او فور یہ ہم اس میں یاد کر لیں گے وہ اب میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ M dot Q is equal to one O four پھر دیکھیے لسٹ نہیں سمپلی ایک کوڈ اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ واقعی یہ کیونکہ اینڈ یہ جو آپ کا کی ورڈ اینڈ ہے اور اس کے بعد جو بھی ایکسپریشن آ رہا ہے اس کے بالکل درمیان میں یہ ایم بیٹھا ہوا تھا یہ دوسرا مارکر نان ٹرمینل ہے پہلا دیکھیے اوپر ابھی وہ بیٹھا ہے one one O O two والا والا یہ فور oh بھی اب آپ کے پاس موجود ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک لحاظ سے ابھی دیکھیے کہ یہ پارٹس ٹری جو ہے اس کا فرنٹیئر بنتا جا رہا ہے یعنی کہ یہ سارے جو نان ٹرمینلز ہیں یہ جو آپ کا پارٹ اسٹیک ہے اس میں یہ باری باری جا رہے ہیں اور اگر یہیں آپ سے میں پوچھوں کہ اسٹیک میں سب سے اوپر کون ہے سب سے نیچے کون ہے تو اس کا ذرا جواب سوچیے یہ ٹری کا فرنٹیئر ہے تو یہ ہینڈل یا وہ جو ساری بات تھی اس حوالے سے بھی اس چیز کو یاد رکھیے لیکن یہ کہ یہ سارے آئٹمس جو ہیں یہ سارے آئٹمس یعنی کہ سمبلس اور ان کے ایٹریبیوٹس کہاں پہ ہیں یہ سارے یہ ایگزیکٹلی پارٹس ٹیک میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اب یہاں سے کاروائی جب آپ سمجھ گئے ہوں آگے چلی تو وہ کیا ہوئی کہ یہ جو ای لیس دین ایف ہے یہ جب ریڈیوس ہوگا تو یہ بھی یہ دو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس کو جنریٹ کرے گا E is less than F go to اب کہاں یہ نہیں پتہ گو ٹو کنڈیشنل ہوگی گو ٹو انکنڈیشنل جو ایلس جو فالس پارٹ کو ہینڈل کرے گی اس کا بھی نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے تو یہ one O four O five جو ہے شیورلی ہم ریکارڈ کر لیں گے اور یہی کاروائی یہاں پہ دیکھ لیجیے کہ ای ڈاٹ ٹرو میں ون او فور یاد کیا اور ای ڈاٹ فالس میں ہم نے ون او فائیو یاد کر لیا اب یہاں پہ دیکھیے کتنی لسٹیں بن گئی ہیں وہ شروع والی اے لیس دین بی کی بھی ہے سی لیس دین ڈی کی بھی ہیں ای لیس دین ایف کی بھی ہیں یہ ساری وہ لسٹیں ہیں جو کہ ابھی بنی ہوئی ہیں اور ان میں جتنے کوڈ یا جتنے تھری ایڈریس کوڈز ہیں ان میں جتنی کوٹوز ہیں ان کے جو لیبلز ہیں وہ مسنگ ہیں وہ ہیں ہی نہیں اور یہی ہمیں پھر بعد میں بیک پیچ کرنا ہوگا لیکن ابھی اس کی باری نہیں آئی ابھی آنے والی ہے تو چلیے اب اس کی طرف چلتے ہیں وہ کیا کہ we now reduce by the production E goes to E one and M E two دیکھیے پریسیڈنس کے حوالے سے یہ اینڈ والا حصہ جو یہ پہلے ریڈیوس ہوگا تو چلیں اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں وہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ریڈکشن ہوئی اور اس میں اب میں نے جو چیز دکھائی ہے وہ یہ کہ ای ڈاٹ ٹرو اب یہ کون سا ای e ہے جو کہ یہ C less than D and M یہ ای لیس دین ایف والا ای e جو ہے ان کو ملا کے یہ ساری ریڈکشن ہوئی ہے اس میں پھر کیا ہوا کہ جو لسٹ تھیں وہ اب مرج ہوئی ہیں یہ اگر آپ اینڈ کا رول دیکھیں تو یہ مرج ہوئی ہیں اور اس مرجنگ کے نتیجے میں جو ای ڈاٹ ٹرو ہے اس میں صرف ون او فور آ جائے گا اور ای ڈاٹ فالس جو ہے اس میں ون او تھری اور oh یعنی ایک جو ای ڈاٹ ایف والا تھا وہ اگر آپ دوبارہ یہ دیکھ لیجئے کہ بیک پیچ ہم نے اس طرح کیا کہ E one dot true list جو ہے اس کے اندر ہم ایم ڈاٹ کوڈ کو آپ ڈالیں گے جب وہ مرج ہو کے وہ لسٹیں بن گئی ہیں تو اب اس میں دیکھیے جو ایکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم بیک پیچنگ کریں گے یہ بھی میں اب دکھاؤں گا آپ کو لیکن یہ جو اگلی بات ہے یا چلے پہلے ہم بیک پیچ دیکھ لیتے ہیں وہ اگلی بات تھوڑی دیر میں کرتے ہیں کہ پہلا ایکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لسٹ ذرا دوبارہ واپس آ جائیے بلکہ آپ ادھر کی بجائے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ E one dot true list جو ہے اس کو ہم پہلے بیک پیچ کریں گے اور ایم ڈاٹ کوڈ سے اب یہ ایم ڈاٹ کوڈ کون سا ہے دیکھیے دو ہیں ایک اور والا ہے اور ایک اینڈ والا ہے یہاں پہ یہ اینڈ والا ہے اور اس کو لے کے ہم نے ای e ون کی جو ٹرو لسٹ ہے اس کو بیک میچ کرنا ہے تو وہ دیکھ لیجئے کہ ای e ون کی ٹرو لسٹ میں کیا تھا ون اور ٹو جو کوڈ تھا اس کا ریفرنس یعنی کہ اس کا ایکچولی انڈیکس یاد تھا تو اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے گو ٹو کو ٹرو لسٹ کے جو گو ٹو کو ہم نے اب لیبل دینا ہے ون او فور اچھا یہ بیک پیچنگ کے حوالے سے اس چیز کا لحاظ رہے کہ ہمارے کیس میں اب ہم کوڈ امٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ ایونچولی یہ تھری ایڈریس کورس جو ہیں ان کو ہم ٹری میں کہیں ریکارڈ نہیں کر رہے وہ جو یاد ہے وہ جو جین والی بات تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو کوڈ ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس کو ایز اے اسٹرنگ بنا کے ہم ٹری میں ہی as an attribute E dot code یا ایس ڈاٹ کوڈ میں رکھ دیں گے اس مثال میں چونکہ میں وہ ایکچولی وہ یپ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں میں اب ان اے سینس وہ سی یا سی پلس پلس کی جو کاروائی ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی الگریدمک نوٹیشن استعمال کر کے پرزینٹ کر رہا ہوں تو اب ذہن میں بات رہے کہ یہ جو کوڈروپس جنریٹ ہو رہے ہیں امٹ کے ذریعے یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ کسی ارے میں جا رہے ہیں ارے آف کوڈروپلس ہے تو یہ جو بیک پیچنگ ہے یہ بھی اس لحاظ سے دیکھیے کہ اس کو جو لسٹ دیں گے اور ایک کوڈروپل کا جو ایڈریس ہے 104 ہمارے کیس میں ہے اور ایک لسٹ ہے جس میں نوڈس ہیں بیک پیچ جو ہے انٹرنلی اس کو ایکسس ہوگا سم ہاؤ اس کوڈ ارے میں تاکہ وہ اس میں جا کے اگر آپ یہ کہیں کہ بھی ٹھیک ہے میں ایک کوڈ آبجیکٹ بنا لیتا ہوں اور ارے آبجیکٹ بنا لیتا ہوں اس کا پورا میں مینیجر بنا لیتا ہوں جس کی گیٹ سیٹ وغیرہ میتھڈس ہیں اینی ویز بیک پیچ کو ایکسس ملنا چاہیے ہے اس کوڈروپل ارے کے لیے یا اس تک رسائی ہو تاکہ وہ جو ہے سم ہاؤ کسی میتھڈ کے ذریعے اب کوڈ میں جا کے اس کے گو ٹو لیبل کو ایکچولی پیچ کر سکے یہ میکینزم جو ہے میکینکس جو ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو کرنے میں کوئی خاص دقت نہیں اور یہ میں اب آپ کے ذمہ لگاؤں گا کہ جب بعد میں آپ یہی چیز یک میں کریں گے تو آپ نے بھی موسٹ لائکلی پیچھے کوئی ارینجمنٹ کوئی کلاس بنائی ہوگی یا something something a quad manager آپ نے بنائی ہوگی جس کا کوئی میتھڈ ہوگا کہ given a code and given a level اس کوڈ میں جا کے یہ لیول جو ہے اس کے اندر لگا دو تو یاد ہے وہ جو ہم نے فائیور اے والی بنائی تھی اس کے اندر جا کے اس لیول کو یا وہ جو گو ٹو کا تھا ہم نے یہ رکھا تھا کہ اس کے وہ جو چار تین آپریٹ ہوتے ہیں ایک دو سورس اور ایک ڈیسٹینیشن تو جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ ہم لیبل رکھیں گے تو ایک لحاظ سے بیک پیچنگ جو ہے یہ سم ہاؤ اس میں اس لیبل کے جو ویلو ہے اس کو جا کے لگا دے گی اور اب میں جا کے اگر اس ارے کو دیکھوں گا یعنی کہ وہ کوڈروپل ارے جو ہے اس میں اب وہ ہول نہیں ہوگا وہ خالی نہیں ہوگی وہاں پہ اب یہ نمبر ون او فور آ جائے گا تو یہ جو پیچھے کی کاروائی ہے اس کو اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تاکہ جب آپ بات میں میں یہ کرنا چاہیں تو وہاں پہ یہ بڑی جانی پہچانی سی بات لگے کہ ہاں اس میں کوئی خاص دقت نہیں ہے تو چلیے اب واپس ہم یہ بیک پیچنگ بھی کر لیں وہ اس طرح کہ ابھی تک جو اسٹیٹمنٹس جنریٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہیں یعنی کہ میں اگر اس کو ڈروپل اور رے کو کہوں کہ مجھے پرنٹ کر کے دکھاؤ تو اس فرض کریں وہ یہ آئے گا کہ بھائی ابھی تک تو یہ ہے ہنڈریڈ سے ون ہنڈریڈ فائیو تک جنریٹ ہوئی ہیں اور میں دیکھیں یہ سارے گوٹوز جو ہیں یہ ابھی انسپیسیفائڈ ہیں یہ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں اب یہ جو بیک پیچنگ والا معاملہ ہے وہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ون اور ٹو والا کوڈ ہے اس لسٹ میں صرف ایک ہے اس کو لیبل کے حوالے سے ون اور فور سے پیچ کر دو ٹھیک ہے یہ آسان سی بات ہے وہ کیسے کہ یہ جو ون اور ٹو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ دیکھیے میں نے گو ٹو کو ون او فور کر دیا ہے اور یہ دیکھیے ون او فور ایکچولی جا کہاں رہی ہے یہ آپ کو یہاں ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ون او فور جو ہے یہ ای لیس دین ایف ہے اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے کیونکہ جو اینڈ پارٹ ہے اس میں اگر سی لیس دین ڈی ٹرو ہے تو پورا اینڈ اینڈ کی وجہ سے پورا ایکسپریشن ابھی ٹرو نہیں ہوا وہ کب ہوگا اگر ای لیس دین ایف بھی ٹرو ہے تو مطلب یہ کہ جو سی لیس دین ڈی ہے اس کا جو ٹرو ایگزٹ ہے وہ ابھی کہیں نہیں جائے گا بلکہ جو اینڈ کے بعد کا ایکسپریشن ہے اس کی جو پہلی statement actually one O four تھی یاد ہے یہی ایم ڈاٹ کوڈ نے ریکارڈ کیا تھا کہ جو ای e ٹو ہے اینڈ کا اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ کیا تھی اور جس طرح ہم کوڈ جنریٹ کرتے ہیں تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کا ٹرو ایگزٹ ہوتی ہے یہ کنڈیشن کے ساتھ تو یہ گو ٹو آپ دیکھیے پرسائسلی آپ کو ون او فور پہ لا رہا ہے یہاں پہ ای لیس دین ایف جو ہے یہ چیک ہوگی لیکن یہ ابھی کہاں جا رہی ہے یہ بعد میں آئے گا لیکن سی لیس دین ڈی والی جو ایف تھی اس کے لیے تو معاملہ اب یعنی کہ حل ہو گیا کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے وہ ہے 104 اور یہ ہمیں ایم ڈاٹ نے اب ہمارے لیے یہ کاروائی کی تھی کہ جو ای e ٹو کا پہلا کوارڈ تھا اس oh اس کو نے یاد کر لیا تھا اور بیک پیچ نے آ کے اب اس کو پیچ کر دیا یہ یہاں پہ کاروائی تھی اب دوسری جو باتیں ہیں کہ ای ڈاٹ ٹرو لسٹ میں E two dot true list کو میں نے یاد کیا یہ میں نے تھری میں آپ کو دکھایا تھا اور ای ڈاٹ فالس میں میں نے کہا تھا کہ وہ مرج ہو کے دو لسٹیں بنیں گی ای e ون اور ای e ٹو کو مرج کر کے جو سنگل لسٹ اب بنے گی وہ ای ڈاٹ فالس لسٹ میں میں رکھوں گا کیونکہ اس نے اوپر پروپوگیٹ ہونا ہے تو یہ یہاں پہ کاروائی ہو رہی ہے اور یہ رزلٹ میں نے آپ کو تھری میں دکھا دیا آگے چلیں اب کیا ہوگا یا اس سے پہلے یہ میں ذرا اینیمیشن کے ذریعے دکھا دوں کہ یہ جو مرجنگ ہے وہ یہ ہوئی کہ ای ڈاٹ ٹرو جو ہے اس میں ون او فور آ گیا ہے اور ای ڈاٹ ایف جو ہے اس میں دیکھیے کیا کیا مرج ہوا ہے یہ ای e فالس جو ادھر والا ہے سی لیس دین ڈی والا وہ اس میں 103 ہے اور ای e فالس جو ای لیس دین ایف والا اس میں 105 ہے یہ دونوں مرچ ہو کے ایک نئی لسٹ بنے ہیں اور اس میں آرڈر ڈزن ریڈی میرر کہ 103 پہلے ہے 105 بعد میں لیکن جس طرح ہم نے کیا ہے کہ پی ون اور پی ٹو جو ہیں وہ آپس میں پی ٹو کنکیٹنیٹ ہو جاتی ہے پی ون کے آخر میں تو اس بنا پہ ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کہا کہ 103 اور 105 جو ہیں وہ لسٹ نوٹس بنیں گے اور یہ میں نے اس ای e کے فالس میں ڈال دیا اب کیا ہوگا اب فائنلی ہم یہ جو اور ہے اس کو ہم اب ریڈیوس کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایک مارکر نان ٹرمینل ہے جو بائی کیا یاد رکھ رہا ہے یہ ای e ٹو لیکن یہ ای e ٹو اب کیا ہے یہ وہ ساری اینڈ کنڈیشن والا حصہ جو تھا اس کو اس نے کیپچر کر کے یعنی کہ ریڈکشن کے ذریعے یہ ای e ٹو بن گیا ہے یہاں پہ اب یہ ایم جو کوڈ ہے اس میں ون اور ٹو ہے تو اب یہ ذرا ریڈکشن دیکھ لیجئے اب ہم فائنلی ایٹ لیسٹ اس ٹری یعنی کہ یہ جو پارس ٹری اس ایکسپریشن کمپاؤنڈ ایکسپریشن کے لیے بنتا ہے اس کی ہم روٹ پہ آ ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اور اوپر جائے گا یہ کسی اف کا حصہ ہو سکتا ہے وائل کا حصہ ہو سکتا ہے یا میں بھی کسی اور ایکسپریشن کا حصہ ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بس اتنا ہی ہے لیکن ایونچولی یہ جو ریڈکشن ہوئی اس کے نتیجے میں اب دو تین باتیں ہو رہی ہیں وہی بات کہ بیک پیچنگ بھی ہو رہی ہے اور لسٹوں کی مرجنگ بھی ہو رہی ہے وہ بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے یاد دہانی کے لیے کہ سب سے پہلے ہم کریں گے کہ ای e ون جو ہے جو لیفٹ سائڈ پہ تھا اور کے اس کو ہم فالس لسٹ کو پیچ کریں گے ود ایم ڈاٹ کوڈ جو کہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر ای ون فالس ہے تو پورا ایکسپریشن فالس نہیں ہے اس کیس میں ہمیں ای e ٹو کو آ کے چیک کرنا ہے اور ای e ٹو کا جو اسٹارٹ ہے اس کو کس کو کس کے پاس اس کا کوڈ ایڈریس پڑا ہے یہ ایم کے پاس وہ ون اور ٹو تو ون اور ٹو کو لے کے ہم ای ون فالس لسٹ جو بھی اوپر آئی ہے نیچے سے یہ دیکھیے کس طرح ہم نے ایٹریبیوٹس کو پروپوگیٹ کیا تھا تو وہ جو ساری لسٹیں تھیں یا لسٹ تھی وہ یہاں پہ اب آ گئی ہے اس کو ہم بیک پیچ کریں گے اور پھر بقیہ کاروائی بعد میں اور لیکن جہاں بیک پیچ کا معاملہ ہے وہ یہ کہ ای ون فالس لسٹ کے اندر ون ون oh تھا اس کو ہم نے اس کے گو ٹو کو ایکچولی ایک نیشنل گو ٹو ہے اس کو ون او ٹو سے فل کرنا ہے یہ یہ بیک پیچ کی ایکچوئل کال جو ہے اس کیس میں وہ یہ ہے اور اس بنا پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو فالس ایگزٹ ہے اس کو ہم ون او ٹو دیں گے یہ فالس ہے بائی دا وے کہ اگر اے اے لیس دین بی ہے تو اس نے گو ٹو آگے جانا ہے لیکن جو فالس ہے وہ go to one O two پہ جائے گا یعنی کہ اگر اے لیس دین بی فالس ہے تو پھر ادھر آ جاؤ اگر اے لیس دین بی ٹرو ہو گیا تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو سارا ہی ایکسپریشن ٹرو ہو گیا وہ اینڈ والا حصہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تو ایک بعد میں ایکچولی آپٹومائزیشن والی بات آ جاتی ہے یا شارٹ سرکٹنگ والی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو سب سے پہلا جو کوڈ ہے if A less than B go to یہ ایکچولی سارے کو اب اسکپ کر سکتا ہے کیونکہ اگر اے لیس دین بی ہے تو وہ ساری اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی لیکن اگر فالس ہے تو پھر آگے جانا ہے اور وہ ای e ٹو جو اور کے رائٹ پہ ہے اس میں جانا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ ون اور ٹو ہے کیونکہ یہ وہ سی اینڈ والے ایکسپریشن کا اسٹارٹ ہے وہ سی لیس دین ڈی اور ای لیس دین ایف اور یہ یہاں پہ آپ دیکھیے ون اور ٹو آ گیا اچھا اب جو بکیا رہ گئے ہیں اب یہاں پہ اب باقی کاروائی مرجنگ کی ہے یہ جو بکیا سارے ہیں لیبلز یہ ابھی انسپیسیفائڈ ہیں اور these instruction will have their targets later in compilation یعنی کہ جب وہ پارسنگ چلے گی آگے تو یہ بعد میں آپ پیچ ہوں گے ابھی اس وقت اتنی ہی انفارمیشن ہے جس کے بنا پہ ایٹ لیسٹ یہ go to one O two اور go to one O four والی بات ہوگی بقیہ جو ہے وہ ابھی ہے اور یہ دیکھیے کہ ابھی کتنے کوارڈز ہیں جنہوں نے اپنے ٹارگیٹس جو ہیں ان کو فل کروانا ہے اور یہ کاروائی یہ ابھی اور جب پارسنگ اوپر جائے گی جب یہ ایکسپریشن کسی اور اسٹیٹمنٹ میں شامل ہوگا اف میں یا وائل میں یا جو بھی ہے تو اس وقت جو بیک پیچنگ ہوگی اس کی بنا پہ اور دا وے یہ بیک پیچنگ جو ہے یہ صرف آپ دیکھیں گے بولین ایکسپریشنز میں نہیں یہ بعد میں وہ جو بقیہ ہماری اسٹیٹمنٹس ہیں جن کی جانب ابھی ہم جا رہے ہیں وہ وائل لوپ ایلس وغیرہ وغیرہ اس میں بھی بیک پیچنگ ہوگی کیونکہ اس میں ایکسپریشنز ہیں اور وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ابھی آئٹمس ہیں جن کے لیے ہم نے کاروائی کچھ کرنی ہے ویز یہ وہ فی الحال اس مثال میں وہ گو ٹوز ہیں کنڈیشنل بھی اور انکنڈیشنل بھی جن کے لیے ابھی ہمیں پتا نہیں کہ انہوں نے کہاں جانا ہے یہ ہم بعد میں بیک پیچ کریں گے بقیہ کاروائی جو اس میں ہے وہ یہ کہ ٹرو لسٹ جو ہے ای e کے ساتھ ایسوسیٹ جو ہوگی اس کو ہم E one dot true list اور E two dot true list کو مرچ کر کے جو نئی لسٹ بنتی ہے وہ رکھ دیں گے یہ اب اوپر پروپوگیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ یہ وہ سنتھسائز ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ as you go up tree یہ آپ کو جو آپ کے چلڈرن روڈس ہیں ان سے یہ ملتے جائیں گے اسی طرح ای ڈاٹ فالس لسٹ جو ہے اس میں ہم ای e ٹو کی فالس لسٹ ریکارڈ کر لیں گے اور یہ ایٹریبیوٹ جو ہے اوپر پروپگیٹ ہو جائے گا اور یہ کاروائی آپ ذرا سی اینیمیشن کے ذریعے دیکھ لیجئے کہ جو ای ڈاٹ ٹرو ہے اور ای ڈاٹ فالس ہیں یہ جب دونوں ہوں گی تو ان میں جو ایکچوئل نمبرز ہیں یا ایکچولی جو لسٹ نوڈز ہیں وہ یہ کہ ون او تھری اور ون او فور جو ہیں کوارڈز ان کے جو گوٹوز ہیں وہ ٹرو لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اور ای ڈاٹ فالس جو ہے یعنی کہ اب یہ پورا ایکسپریشن یہ سارا کمپاؤنڈ ایکسپریشن کو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ٹرو ایگزٹس ہیں کہ اگر یہ ای e سارا ٹرو ہے تو وہ ٹرو ایگزٹس ہیں 100 پہ یہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اگر وہ اے لیس دین بی ہی ٹرو ہے تو ایکچولی سارا ٹرو ہے اور دوسرا ہے oh یہ اور او فور ہے اینڈ کا ای لیس دین ایف کیونکہ آپ یہاں پہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ سی لیس دین ڈی از ناٹ وہ C less than D and E less than F ہو تو تب ایکچولی واقعی یہ پورا ایکسپریشن ٹرو ہے تو اس بنا پہ یہ واقعی بات سمجھ آ رہی ہے یا یقینی طور پہ یہ ایسا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں 100 اور 104 یہی وہ پوائنٹس ہیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں ایگزٹ کروں یا گو ٹو کروں تو میں ایکچولی اب جو ٹرو ہے اس ایکسپریشن کے ہونے کے نتیجے میں جو کاروائی کرنی ہے جو بھی میں نے اسٹیٹمنٹ جیسے وائل کی باڈی ہے یا اف کی باڈی ہے اس کو میں ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے یہ وہ گو ٹوز ہوں گے جو کہ مجھے وہاں پہ لے کے جائیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے یہ بھی کہ باٹم اپ پارٹس کی ہم نے بالکل ویسے جو رائٹ موسٹ ڈیرویشن کو ریورس میں کیا ایٹریبیوٹس ہم نے کمپیوٹ کیے البتہ یہ نہیں ہوا کہ یہ پہلے سارا ٹری بن گیا اور پھر اوپر سے ہم دوبارہ نیچے آئے نہیں جیسے جیسے یہ ٹری بن رہا تھا اب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح یہ ایٹریبیوٹس کمپیوٹ ہو رہے تھے ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب ہم ٹری کے اپر نوٹس میں گئے تو ایک لحاظ سے ہم نے جو کوڈ جنریٹ ہوا اس کو بھی جا کے پیچ کرنا شروع کر دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائڈ افیکٹ ہے اس ساری کاروائی کا ایک سائڈ افیکٹ ہے کہ ہم اپنا کوڈ جنریٹ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو ساتھ ساتھ ہم پیچ بھی کرتے جا رہے ہیں اور یقیناً پیچنگ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی دقت طلب بات نہیں یا ایسی بات جس کے لیے آپ کہیں کہ الگریدمس بڑے کمپلیکس ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز بڑے کمپلیکس ہیں سمپل سی اسٹریٹجی ہے اور بڑی افیکٹو اسٹریٹجی ہے اور یہ باٹم اپ پارسل جو ہیں یہ اکثر جو ہیں وہ یہی کاروائی کرتے ہیں کیونکہ اس کی سمپلسٹی اتنی آسان ہے اور سب سے بڑی بات کہ جیسے ٹول میں بڑے اطمینان سے آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اب جو بکیا کانسٹرکٹس ہم ابھی کور کر رہے ہیں وہ آپ کے اسائنمنٹ یا اس کے بعد وہ جو if then else while statements اور اس کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مثال کی خاطر یا یہ جو کوڈ جنریشن والی کاروائی ہے اس میں ہم کچھ جو کامن پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں ان کے حوالے سے یہ کوڈ جنریٹ کریں گے لیکن یہ میں نے عرض کیا تھا کہ کئی اور ابھی کانسٹرکٹس ہیں جن کو شاید ہم نے ایکسپلسٹلی ابھی اتنا ڈسکس نہیں کیا لیکن ریسٹ کہ وہاں پہ بھی کاروائی کچھ ایسے ہی ہے یعنی کہ وہ ڈو وائل اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ ایکسیکوربل اسٹیٹمنٹس کا حوالہ رکھیں اس کے بعد وہ پروسیجر کالس ہیں جس کے اندر آپ کو وہ ارینج کرنا پڑتا ہے کال اسٹیک بنانا پڑتا ہے اس میں آرگیومنٹس کو پش کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے کنٹرول پھر وہاں سے جب واپس آئیں گے تو وہ ریٹرن ایڈریس یا ریٹرن ویلیو جو ہے اس کو اسٹیک سے نکال کے پاسبلی کہیں اسائن کرنا ہوگا اس کے بعد یہ جو سارا گلوبل ویریبلس کا معاملہ ہے پھر کلاس اسٹرکچرز ہیں تو جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں پروگرامنگ کانسٹرکٹ تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ صرف از اور وائل والی بات ہے ایکچولی جو بھی آپ کی نارمل پروگرامنگ میں کانسٹرکٹس استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خیر لیکن ڈسکشن کی خاطر یا السٹریشن کی خاطر کہ کاروائی ایکچولی ہو کیا رہی ہے ہم صرف پروگرامنگ کانسٹرکٹس جو سمپل سے ہیں جو ایک قسم کے فاؤنڈیشن بنتی ہیں آپ کی پروگرامنگ کے اس کے ارد گرد آپ اور پھر اسٹرکچرز آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ڈالتے ہیں اس سے پھر بات چلتی ہے تو آئیے اب اس کے سلسلے میں گفتگو شروع کرتے ہیں we now use backpatching to translate flow of control statement in one pass یہ بھی کہ ہم پارسنگ جو کر رہے ہیں یہ ون پاس میں ہی ہوگی and we will use the same list handling procedures as before یعنی کہ یہ بیک پیچنگ میں ہم یہ جو لسٹیں بنا رہے تھے اور ایکچولی یہ ای e والی ایکسپریشن والی لسٹیں تو بن رہی ہیں کیونکہ یہ جو فلو آف کنٹرول خاص طور پہ اسٹیٹمنٹس ہیں پروگرامنگ کانسٹرکٹس میں یا بعد میں ٹھیک ہے ہم اس میں اور بھی چیزیں لے آئیں گے ان میں تو یہ ای e اب آ گیا لیکن ابھی ہمیں کچھ اور بھی چیزیں درکار ہوگی اور پھر یہی بیک پیچنگ یہی لسٹ بلڈنگ روٹینس جو ہیں یہ ہمارے لیے جو بھی کاروائی کرنی ہے یہ ممکن ہو جائے گا کہ ہم کر سکیں جو گرامر ہے وہ اب یہ دیکھ لیجیے جس کے لیے اب ہم یہ بیک پیچنگ والا معاملہ سارا کر رہے ہیں اس میں control statement if E then S if E then S S S L S while E do S begin L end اور اسائنمنٹ اور L goes to L comma S اور ایس اس میں بائی دا وے یہ جو بگن اینڈ ہے یہ ایک لحاظ سے پیسکیل جیسی نوٹیشن ہے کہ وہاں پہ آپ اوپن کرلی بریس کلوز کرلی بریس نہیں استعمال کرتے تھے وہاں پہ کی ورڈ بگن اور کی ورڈ اینڈ اسی طرح وائل میں آپ ڈو استعمال کرتے تھے ای e میں دین تو یہاں پہ وہ کرلی بریس کی بجائے یہ انٹینشن جو ہے وہ ذرا نظر آتی ہے اے جو ہے وہ اسائنمنٹ ہے ایل آف کورس یہ جو کمپاؤنڈ بناتے ہیں آپ اسٹرکچر کے ایل کاما ایس یہ دیکھیے ریکرسولی ایکسپینڈ ہو کہ ملٹیپل اسٹیٹمنٹس کو یہ پکڑ لے اب ایک لحاظ سے یہ جو گرامر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے اندر جو نارمل ایکسیکیوربل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ساری کیپچر ہوگی بلکہ یہ جو آخری ایک بات تھی کہ S goes to L comma S یا S goes to L comma S اور اس کے بعد ایس اس سے ہم نے وہ جو ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں پروگرام میں وہ کیسے ہوتی ہیں ایک اسٹیٹمنٹ ہوئی اس کے بعد آپ سیما کولن لگا دیتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ ایک لحاظ سے ٹرمینیٹر ہے کہ یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ ختم ہوگی پھر اگلی اسٹیٹمنٹ پھر اگلی اسٹیٹمنٹ یعنی کہ میں اگر یہ سیما کولن ٹرمینیٹڈ اسٹیٹمنٹس کو ساروں کو اکٹھا کر لوں تو ایکچولی میرا پروگرام بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے شروع میں میں وہ پروسیجر کال یا پروسیجر ہیڈر لگا دوں تو وہ ایکسٹرا آئٹم ہے آرگنائزیشنلی کہ اس کوڈ کو میں نے انکیپسولیٹ کر لیا اور پھر رن ٹائم پہ ٹھیک ہے مجھے وہ اسٹیک بنانا پڑے گا اینی ویز جو ہمارا کوڈ جنریشن والا معاملہ ہے یہ ابھی جاری ہے لیکن آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ میں گفتگو آج تو نہیں مکمل کر پاؤں گا ان اگلی دفعہ لیکن میری تجویز کہ یہ کاروائی جیسا کہ میں نے عرض کیا کتاب سے ہی ہے آپ اس کو کتاب میں ضرور دیکھیے اور یہ بھی ذرا سوچنا شروع کر دیجئے کہ یہ یا گرامر میں یہی چیزیں جو ہیں یہ کیسے آئیں گی یہ یا کی جو آپ کے پاس ریفرنس گائیڈس ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں بلکہ کچھ ایسی ہی ہیں جس کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے یہ کرنا ہے تو یہ کیسے کرنا پڑے گا یہ گفتگو ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ مکمل کر پائیں گے یعنی یہ کوڈ جنریشن اسکیم اور اس کے بعد پھر ہم ایکچوئل جو code assembly language code generate کرنا ہے اس کی طرف کاروائی شروع کریں گے یہ باتیں اگلے لیکچر تک میں ملتوی کرتا ہوں تب تک خدا حافظ